ساتھ دنیا سے جائے گا اللہ رب العزت اسے جنت کا مکان عطا فرمائیں گے اور اگر یہ دنیا کے اندر ایمان سے محروم رہا یا ایمان تو لایا مگر غفلت کی وجہ سے گناہوں میں پڑا رہا گرا رہا اور بغیر توبہ کے مر گیا تو ان لوگوں کو جہنم کا مکان دیا جائے گا جہنم وہ جگہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے مجرم نافرمانوں کی سزا کے لیے بنایا جنت وہ جگہ ہے جس کو اللہ نے اپنے پیاروں کے انعام کے طور پر بنایا اب یہ ہماری زندگی کی ترتیب ہے کہ ہم جنت کے راستے پہ جا رہے ہیں یا جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں ایک بزرگ فرماتے تھے اے دوست تیرا اٹھنے والا ہر قدم یا تجھے جنت کے قریب کر رہا ہے یا تجھے جہنم کے قریب کر رہا ہے اگر اللہ العزت کے حکموں کو ماننے کے لیے اٹھ رہا ہے تو جنت کے قریب اور اگر گناہوں کے لیے اٹھ رہا ہے تو جہنم کے قریب تو ہماری زندگی کی ترتیب سے پتہ چل سکتا ہے کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں دو راستے بہت واضح ہیں ایک راستے پر نبی علیہ السلام کی سنت والی زندگی کو اپنانا پڑتا ہے باپردہ زندگی گزارنی ہوتی ہے پاک دامنی کی زندگی گزارنی ہوتی ہے سچی اور سچی زندگی گزارنی ہوتی ہے اچھے اخلاق والی زندگی گزارنی ہوتی ہے ایسے لوگ جنت کے راستے پہ چل رہے ہیں اور دوسری زندگی بے پردگی کی زندگی بے حیائی کی زندگی ٹی وی گانا بجانا ان میں مصروفیت کی زندگی ادھر ادھر کے تعلقات جوڑنا آخرت کی طرف سے بالکل غافل رہنا دنیا میں اپنی خواہشات شہوات کو پورا کرنے کے لیے بدمست ہونا یہ جہنمیوں کی زندگی ہے اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہماری منزل کون سی ہونی چاہیے اگر کسی عورت سے پوچھا جائے کہ دو مکان ہیں اب جو مکان خریدنے کے لیے آپ زور دے رہی ہیں تو بتاؤ ان دونوں میں سے کون سے مکان میں آپ جائیں گی ایک مکان میں گلشن ہے پھل پھول ہیں باغات ہیں نوکر چاکر ہیں محل نما ہیرے موتی کا مکان بنا ہوا ہے خوشبوئیں ہوں گی نہریں ہوں گی ماں باپ خامن بچے بہن بھائی سب کو تمہیں ساتھ لے جانے کا اختیار ہوگا انبیاء کا دیدار ہوگا اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا تمہاری ہر خواہش وہاں پوری ہوگی مگر اس کی قیمت یہ ہے کہ تم اپنی زندگی میں کوئی گناہ نہ کرو اور دوسرا مکان وہ ہے کہ جو تاریخ کوٹری ہوگی جن بھوت سے زیادہ ڈراؤن فرشتے ہوں گے تنہائی ہوگی نہ خاوند پاس نہ بچے پاس نہ ماں باپ پاس بھوک ہوگی پیاس ہوگی پسینہ ہوگا بجلی کے کڑکنے کی آوازیں ہوں گی تمہاری رنگ تمہارا رنگ کالا ہوگا آنکھیں نیلی ہوں گی بدبودار لباس پہنو گی اور آگ کے اندر روز ٹوتی گی اب دونوں مکانوں میں سے تمہیں کون سا مکان چاہیے یہ دوسرے مکان کے بارے میں شرط یہ ہے کہ تم اپنی خواہشات دنیا میں پوری کر لو جی بھر کے اپنی حسرتیں مٹا لو لیکن یہ تیس پچاس سال کی بات ہے پھر تمہیں اس مکان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا پڑے گا تو کوئی بھی عقلمند عورت اس جہنم کے مکان میں جانا کبھی بھی پسند نہیں کرے گی یہی چاہے گی کہ میں تو جنت میں جاؤں میں تو دنیا میں اپنے بچوں کے بغیر رہ نہیں سکتی خامن سے جدائی کا سوچ نہیں سکتی ماں باپ سے دور ہونے کے بارے خیال ذہن میں نہیں لا سکتی میں جہنم کے مکان میں ہر نہیں جانا چاہتی کہ میں ان سب نعمتوں سے محروم ہو جاؤں گی تو معلوم ہوا کہ ہر انسان کا دل یہی چاہتا ہے کہ مجھے رب رحمان کے قرب میں جنت کا مکان مل جائے اور ہمیشہ ہمیشہ میں اپنی چاہتوں کو وہاں جا کر پوری کر لوں تو گویا زندگی میں ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کی ترتیب بنانی ہے جہنم کے عذاب کو برداشت کرنے کا حوصلہ ہم میں سے کسی بھی میں بھی نہیں ہے ہم تو اتنے ناز نعمت کے پلے ہوئے بندے ہیں کہ دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی ہم سے جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوگی ہم گرمی کے موسم سے باہر گھر باہر سے گھر میں آئیں تو ہمیں جب تک آئس کولڈ واٹر نہ ملے یا کوئی اور مشروب نہ ملے اس وقت تک ٹیپ واٹر پینے کو جی نہیں چاہتا تو جہنم کے اندر تو اور گرم مشروبات پلائے جائیں گے ہم تو دو آدمیوں کے سامنے کی ذلت و رسوائی برداشت نہیں کر سکتے قیامت کے دن سب انسانوں کے سامنے ذلت و رسوائی کیسے برداشت کریں گے تو سچی بات تو یہی ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت سے جنت کو طلب کرنا چاہیے اور جہنم سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے یہی دعا ہے جو نبی علیہ السلاط والسلام نے سکھلائی اللہ انی جنا اے اللہ میں جنت کو طلب کرتی ہوں بکا کا النار اور اے اللہ میں جہنم کی آگ سے تیری بنا چاہتی ہوں جب آپ یہ دعا کثرت سے مانگیں گی تو پھر آپ کو اپنی زندگی کی ترتیب کو دیکھنا ہوگا اس لیے ہم نے ایک کاغذ پر جو کبیرہ گناہ لکھ انسان کرتا ہے ان کی فہرست بنا دی ہے آپ سب اس فہرست کو تنہائی میں بیٹھ کر اپنے سامنے رکھیں اور سوچیں کون سے گناہ میں کرتی ہوں کون سے گناہ نہیں کرتی جو نہیں کرتی اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں اور جو گناہ کر بیٹھتی ہیں ان پر نشان لگا کر ان سے باقاعدہ توبہ کریں جب آپ سب گناہوں سے باقاعدہ توبہ کر لیں گی تو گویا آپ کی اللہ رب العزت سے سلو ہو جائے گی پربتگار عالم آپ کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور آئندہ آپ کے اعمال کا اجر بڑھا دیں گے یہ راستہ ہے اللہ کی رضا والا راستہ جس طرح تنہائیوں میں چھپ چھپ کے انسان گناہ کرتا ہے اس کو چاہیے کہ اسی طرح تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کرے اور چھپ چھپ کے اللہ کے سامنے روئے معافیاں مانگے کہ پروردگار میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے لہذا اس فہرست کو فقط ایک کاغذ نہ سمجھنا بلکہ یوں سمجھنا کہ ہمیں ایک ترتیب بتائی گئی ہے کہ کس طرح ہم جنت میں جا سکتی ہیں اور جہنم سے ہم پناہ حاصل کر سکتی ہیں جب تک انسان گناہوں کو نہ چھوڑے اسے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا ذہن میں رکھ لینا دل کے کانوں سے سن لینا اللہ رب العزت پاک ہیں اور گناہوں کی نجاست ہوتی ہے جس انسان کے بدن پر گناہوں کی نجاست لکھی ہوگی لگی ہوگی یہ ناپاک انسان اللہ کے ساتھ واصل نہیں ہو سکتا اس پاک ذات کے ساتھ واصل ہونے کے لیے انسان کو نجاست سے پاک ہونا پڑتا ہے لہذا گناہوں سے معافی مانگنی انتہائی ضروری ہے یوں سوچئے کہ اگر سترہ کبیرہ گناہ لکھے گئے تو ہم اللہ رب العزت سے سترہ قدم دور کھڑے ہیں اگر ہم سترہ گنا کرتے ہیں اگر ان میں سے ہم نے کچھ گنا چھوڑ دیے تو ہم اتنا قریب ہو گئے جس نے پندرہ گنا چھوڑ دیے وہ پندرہ قدم قریب ہو گیا جس نے سترہ گنا چھوڑ دیے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ واصل ہو گیا تو اس کاغذ کے آئینے میں ہم اپنی حیثیت دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت سے کتنے دور ہیں یا کتنا قریب ہیں خوش نصیب ہیں وہ عورتیں جو اپنی زندگی کو سب گناہوں سے بچائیں اور سچی معافی مانگ کر اپنے رب کو منائیں رمضان مبارک کے چند دن باقی ہیں ویسے بھی یہ اشرا مغفرت کا اشرہ ہے اس میں اپنے گناہوں کو معاف کروا لیجیے ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی نبی علیہ السلام نے اس دعا پر آمین کہہ دی اب یہ ہمارے لیے بڑی اہم بات ہو گئی آپ خود سوچیں کسی ماں کے نالائق بیٹے کو اگر کوئی بد دعا دے تو ماں اس کو برا سمجھتی ہے میرے بیٹے کو بد دعا کیوں دے رہا ہے لیکن نبی علیہ السلام تو ماں باپ سے بھی زیادہ امت پر شفیق جبرائیل علیہ السلام نے جب بد دعا کی تو نبی علیہ السلام نے آمین کی مہر لگا دی یہ کیسے ہو سکتا ہے ماں کے سامنے کسی بچے کو بدبخت کہا جائے اور ماں آمین کہہ دے یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا تو اللہ کے محبوب نے آمین کیوں کہی معلوم ہوا رمضان میں اتنی آسانی سے بخشش ہو جاتی ہے کہ جو ذرا بھی اپنی نیت بنا لے اور توبہ کی اوپر آمادہ ہو جائے اللہ رب العزت کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے اور اس انسان کی بخشش کر دی جاتی ہے اور بخشش سے محروم وہی رہتا ہے جو حقیقت محروم ہوتا ہے اس لیے نبی علیہ السلاط والسلام نے آمین کہہ دی اب سوچنے کی بات ہے اول تو اپنے گناہوں کا بوجھ سر پر بہت ہے اوپر سے اگر نبی علیہ السلام کی بد دعا بھی ہمیں لگ گئی تو پھر ہمارا کیا بنے گا اس لیے ان چند دنوں کے اندر اندر اپنے رب سے گناہوں کو بخشوا لیجیے یاد رکھنا جن کی بخشش ہو گئی ان کے لیے تو رمضان سے اگلے دن عید ہوگی اور جن کی بخشش نہ ہوئی ان کے لیے رمضان کے اگلے دن وعید ہوگی اس کے لیے پورا فیصلہ ہو جائے گا جہنمیوں کے اندر اس کی شمودیت ہو جائے گی اس لیے رمضان مبارک ہمارے لیے فیصلے کا مہینہ ہے ہمیں چاہیے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں دو دخ اللہ رب العزت نے نافرمانوں کے لیے بنایا احادیث میں اس کی بڑی تفصیلات ہیں چنانچہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن دو کو اللہ رب العزت جب بلائیں گے تو اس کی لگامیں ہوں گی انیس فرشتوں نے اس کو پکڑا ہوا ہوگا اور ہر لگام کو ترتر ہزار فرشتے معاون ہوں گے جنہوں نے پکڑا ہوگا تو گویا انیس لگامیں ہوئیں ہر لگام کا انچارج ایک فرشتہ ہے اور ہر فرشتے کے نیچے ستر ہزار فرشتے ہیں تو انیس کو ستر ہزار سے ضرب دیے اتنے فرشتوں نے دو کو پکڑا ہوا ہوگا اور جس طرح منہ زور گھوڑا چھڑانے کی کوشش کرتا ہے دو دوزخ دو جب مجرموں کو دیکھے گی اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرے گی غصے میں آئے گی اور جب سامنے آئے گی تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ سانس لے گی اور اس کا سانس ایسا ہوگا کہ دھواں اٹھے گا شولے اٹھیں گے اور وہ شولے جہنمیوں مجرموں کے سروں پر آ کر گریں گے اس کے اندر ابال آئے گا پھر یہ اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ کرے گی اور بالآخر اللہ رب العزت کے سامنے عرض کرے گی سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے نافرمانوں سے بدلہ لینے کے لیے پیدا کیا پھر کہے گی اے اللہ آج تیرے مجرم میرے سامنے ہیں مجھے آپ نے پیدا اسی لیے کیا تھا ذرا مجھے اجازت تو دیجئے میں ان مجرموں سے نمٹ لوں اس کے بعد پھر اس کے اندر ایک شور بپا ہوگا اور ایسی آوازیں آئیں گی کہ جیسے اس کے شعلے اٹھ رہے ہیں انہا ترمی بشرر فل قطر کان نہ سفر ایسے بڑے بڑے اس کے شعلے ہوں گے جیسے بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے شعلے اٹھ کر جہنمیوں کے اوپر آ کر گریں گے روایت میں آتا ہے اس وقت کوئی نبی مرسل اور رسول بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو اللہ کے خوف سے کاپ نہیں رہا ہوگا اور اس کو یہ ڈر ہوگا کہ معلوم نہیں یہ شعلے کہیں میرے سر پر نہ آ کر گر جائیں جب نیکوں کا یہ حال ہوگا تو پھر ہم جیسے گناہ گاروں کا کیا حال ہوگا دل دہل جائیں گے آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جائے گا انسان کے دل حلق تک پہنچ جائیں گے اور اس وقت کوئی اپنا نہیں ہوگا سب رشتے داریاں ختم ہو جائیں گی قرآن نے فیصلہ کر دیا اللہ سوائے نیک لوگوں کے سب لوگ سب لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے چنانچہ جہنم کے کرندوں کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے اے میرے جہنم کے اندر کام پر معمور فرشتوں باہر نکلو تو جہنم کے اندر جو فرشتے ہوں گے جو سدائیں دیں گے نافرمانوں کو وہ جہنم کے اندر سے باہر نکلیں گے حدیث پاک میں آتا ہے ہر کارندے کے ہاتھ میں زنجیریں ہوں گی کوڑے ہوں گے اور کالا لباس ہوگا یہ تین چیزیں لے کر وہ آئیں گے اور نافرمانوں کی گردنوں کے اندر توک ڈال دیں گے ان کی ناک کے اندر زنجیریں ڈال دیں گے ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے اور بعض نافرمانوں کو ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹیں دے اور ان کو دھکے ماریں گے قرآن نے فیصلہ کر دیا یوم الا نار جہن متا اب اس آیت کا مفہوم دیکھیے الفاظ ہی ایسے ہیں یوں لگتا ہے جیسے کوئی دھکے دے کے جا رہا ہے تو مجرم کو تو ویسے بھی لے کے جا سکتے ہیں لیکن جب کسی کی احانت کرنی ہوتی ہے کسی کو دلیل کرنا ہوتا ہے انسان دھکے مار مار کے لے جاتا ہے اللہ تعالیٰ مجرموں کو ذلیل رسوا کریں گے جب کے مار مار کے ان کو جہنم میں لے کر جائیں گے فرشتے اور بالآخر ان کو جہنم میں سر کے پل گرائیں گے جہنم اتنی گہری ہوگی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ آواز آئی صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی یہ کیسی آواز ہے فرمایا کہ کوئی آواز آئی ہے اتنے میں جبریل علیہ السلام نے آ کر بتایا اے اللہ کے نبی آج سے ستر سال پہلے جہنم کے سر یعنی کنارے سے ایک پتھر نیچے گرا تھا ستر سال کے بعد وہ تہ میں پہنچا ہے اتنا گہرائی ہے جہنم میں آپ ذرا کنویں کا تصور ذہن میں رکھیے کہ اگر پچاس فٹ کے کنویں میں نیچے انسان جائے تو کیسے محسوس کرتا ہے جہاں ستر سال کی گہرائی میں نیچے جانا پڑے گا اور وہاں پر انسان کو جلایا جائے گا جہنم کے مختلف اللہ رب العزت نے حصے بنائے فرمایا لہا سب آٹو ابواب اس کے سات دروازے ہیں لکل باب جدم مقصوم ہر دروازے کے لیے ایک گروہ ہے جس کو اس میں سے گرایا جائے گا چنانچہ باز نے کہا کہ سات طبق ہیں سات حصے ہیں سات سٹوریز ہیں جہنم کی سب سے اوپر والی کو جہنم کہتے ہیں اس میں گناہ گار مومن جائیں گے پھر دوسری کو لبا کہتے ہیں اس میں یہود جائیں گے پھر تیسرے کے اندر نسارا جائیں گے چوتھے کو سعیر کہتے ہیں اس میں صاحبین جائیں گے پانچویں کو سقر کہتے ہیں اس میں مجوسی جو آگ پرست ہوتے ہیں وہ جائیں گے اور سات چھٹے کے اندر اس کا نام جہیم ہے اس میں مشرقین جائیں گے اور ساتویں کا نام ہاویہ ہے یہ سب سے نیچے کا اس میں منافقین ہوں گے قرآن نے فیصلہ کر دیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافق سب سے نیچے کے حصے پر ہوں گے جب یہ لوگ جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے جہنم کی اوپر اتنا اس وقت غصہ ہوگا کہ اس کا ایک لپٹا آئے گا وما تدر من شعین اطت علیہ اللہ جا ہو کر رمیم یہ جس چیز پر جہنم گزرے گی توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی بالآخر جہنمی جہنم کے اندر ہوں گے وہاں سخت بھوک ہوگی کھانے کے لیے مانگیں گے ان کو اللہ تعالیٰ شجرت الزقوم قرآن مجید میں ہے کہ ان کو ان شجرت الزقوم تام الاسیم کل محل یغلی فل بطون کغلی الحمیم ان کو زقوم کا پودا دیا جائے گا کانٹے ہوتے ہیں اتنا کڑوا کہ زبان سے لگایا نہیں جا سکتا انسان اس کو کھائے گا نہ نگلتے بنے گی نہ اگلتے بنے گی چنانچہ پانی مانگے گا قرآن مجید میں فرمایا کہ جب وہ پانی مانگے گا کہا جائے گا سکو ماں ان حمیما تم گرم پانی پیو فقتا ام وہ جب گرم پانی پیئیں گے ان کی آنکھیں کٹ کے پہانے کے رستے نیچے گر جائیں گی دوسری جگہ فرمایا یوس کو مما ان فدیت یا تجر و ان کو ایسا پانی پلایا جائے گا کہ وہ پانی نہیں پی پائیں گے گھونٹ گھونٹ پیئیں گے اور وہ گھونٹ بھی ان کے اندر اتر نہیں پائے گا وہ تغیسو اور جو پینے کے لیے پانی مانگیں گے یو واس بیما ان کل محل ایسا پینے کے لیے پانی دیا جائے گا جیسے پگھلا ہوا تانبا ہوتا ہے یشفل وجوہ وہ گرم اتنا ہوگا جب پانی پینے لگیں گے اس کی گرمی کی وجہ سے چہرے کی کھال اتر جائے گی سوچئے تو صحیح کہ وہ کتنا گرم ہوگا فرمایا تامن علیما پھر ان کو ایک جگہ فرمایا ولا تامن غسلین ان کو پینے کے لیے غسلین دیا جائے گا مفترین نے لکھا جہنمی آدمیوں کے جسم سے جو خون اور پیپ نکلے گی اس کو پیالوں میں جمع کر کے وہ جہنمیوں کو پینے کے لیے دی جائے گی دنیا میں انسان کسی زخم سے پیپ نکالے کتنی بدبو آتی ہے برداشت نہیں ہو سکتی اب یہ پیپ جب پینی پڑے گی تو پھر کیا حال ہوگا لیکن پیاس اتنی ہوگی کہ پیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا تو اس قسم کی سزائیں جہنم کے اندر انسان کو دی جائیں گی چنانچہ ہمیں جہنم سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت کے سامنے سچی توبہ کرنی چاہیے ایک حدیث پاک حافظ شمس الدین صاحبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب القبائر میں نقل فرمائی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ کون کون سی عورتیں جہنم میں جائیں گی ذرا توجہ سے بات سنیے گا اور ان گناہوں سے بچیے گا تاکہ اللہ رب العزت جہنم سے محفوظ فرما دیں ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے ارادہ کیا کہ نبی علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائیں چنانچہ محبوب کی خدمت میں حاضر ہوئے جب آ کر دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو روا ہیں رو رو کر آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں دونوں بڑے حیران ہو گئے دونوں نے عرض کیا نبی علیہ السلام اسلام کی خدمت میں اے اللہ کے محبوب آپ کیوں رو رہے ہیں کس چیز نے آپ کو غم زدہ کر دیا کس چیز نے آپ کو رلا دیا کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو چکی رو رو کر نبی علیہ اصلاط السلام نے فرمایا میری پیاری بیٹی فاطمہ میں اس وقت بیٹھا تھا مجھے یاد آ گیا جب میں معراج پر گیا تھا تو میں نے اپنی امت کی کچھ عورتوں کو جہنم میں عذاب ہوتے ہوئے دیکھا تھا مجھے ان کا خیال آ گیا اور اس وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے پوچھا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو بتا تو دیجئے کہ وہ کون کون سی عورتیں ہیں تو علیہ اخلاط اسلام نے فرمایا کہ میں نے پہلی عورت کو جہنم میں دیکھا وہ اپنے بالوں کے ذریعے سے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی تھی آگ کے اندر جیسے روسٹ کرنے کے لیے مرغ کو سلاخ کے اندر پرو کے لٹکا دیتے ہیں اس عورت کو سر کے بالوں کے ذریعے سے لٹکا دیا جائے گا تو یہ لٹکی ہوئی تھی اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح ابل رہا تھا اور اس کا جسم جل رہا تھا اب ذرا سوچنے کی بات ہے کہ اگر کسی عورت کو بالوں سے پکڑ کے کھینچا جائے اس کو لگتا ہے کہ جیسے بال سے کھوپڑی کی چمڑی ادھر جائے گی اتنی تکلیف ہوتی ہے ذرا سے بال کھینچنے سے جب عورت بالوں کے بل لٹکا لی جائے گی تو پھر اس کا کیا حال ہوگا اور پھر اس کو اتنی گرمی محسوس ہوگی کہ اس کا دماغ ٹھنڈیا کی طرح ابل رہا ہوگا نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ عورت ہوگی جو دنیا کے اندر پردے کا خیال نہیں کرتی ہوگی اس کو بند سنور کر باہر نکلنے کا شوق ہوتا ہوگا اچھے اچھے فیشن والے کپڑے پہن کر یہ اجنبی غیر محرموں کو دکھاتی ہوگی اپنے طور پر یہ اپنے حسن کی زکات نکالتی ہوگی لیکن پتہ اس کو قیامت کے دن چلے گا میں نے کتنا بڑا گناہ کیا اس لیے یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں پردہ کا خیال نہیں رکھتی تھی ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے ایک چیز سطر ہوتی ہے اور ایک چیز پردہ ہوتا ہے سطر عورت کے لیے سوائے چہرے کے ہاتھوں کے اور پاؤں کے اور باقی سارا جسم سطر میں شامل ہے اس لیے نماز کی حالت میں اس سب کو چھپانا عورت پر ضروری ہوتا ہے اگر انسان کے چہرے ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور پاؤں ان کے علاوہ جسم کا کوئی بھی حصہ نماز کے اندر تھوڑی دیر کھلا رہ گیا تو اس عورت کی نماز ہرگز قبول نہیں ہوگی کئی عورتوں کو دیکھا نمازیں بھی پڑھتی ہیں مگر ان کے طبیعت ہوتے ہیں جس کے بازو آدھے ہوتے ہیں اور بازو ننگے نماز ہرگز نہیں ہوتی کئی شلواریں پہنتی ہیں ٹکنوں سے اونچی کر لیتی ہیں یہ نیا فیشن نکل آیا نماز بالکل نہیں ہوتی کئی اتنا باریک دوپٹہ پہنتی ہیں بال صاف نظر آ رہے ہوتے ہیں جن کی نماز نہیں ہوتی تو سطر کا کیا مطلب ہے کہ نماز کے اندر اپنے آپ کو اس طرح کپڑے موٹے میں چھپا لینا کہ چہرے ہاتھوں اور پاؤں کے سوا جسم کا کوئی بھی حصہ نہ نظر آ سکے یہ انسان کا سطر ہے اور اس کو چھپانا نماز میں ضروری ہے سطر کے علاوہ ایک پردہ ہوتا ہے پردہ انسان کے اور عورت کے جسم کے تمام حصوں کا غیر محرموں سے ضروری ہے اس لیے فرمایا بس من وراء حجاب صحابہ تم نبی علیہ السلام کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنا چاہو تو تم پردے کے پیچھے سے مانگو تو گویا نامحرم محرم اجنبی سے پورے جسم کو پردے میں رکھنا یہ یہ پردہ کہلاتا ہے یہ حجاب کہلاتا ہے تو سطر ہوتی ہے نماز میں اور حجاب ہوتا ہے غیر محرموں سے تو غیر محرموں سے اپنے آپ کو چھپانا چاہیے عورتیں جب گھر میں رہیں تو ماں باپ اپنے بہن اپنے بھائیوں کے سامنے بیٹوں کے سامنے اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھ پاؤں کو کھول سکتی ہیں لیکن جب باہر نکلنا ہو غیر محرموں اور اجنبیوں کے اندر سے گزرنا ہو پھر سر سے لے کے پاؤں تک اپنے جسم کو چھپانا ضروری ہے اگر نہ چھپایا تو پھر انسان کو اس پر سزا ملے گی ہدی پاک میں آتا ہے بے پردہ عورت جب گھر سے نکلتی ہے اس وقت سے اللہ کے فرشتے اس پر لانت کرنا شروع کر دیتے ہیں جب تک لوٹ کر گھر واپس نہیں آ جاتی اللہ کے فرشتے اس پر لانت کرتے رہتے ہیں پھر عورتیں کہتی ہیں گھر میں سکون نہیں خامن توجہ نہیں دیتا اولاد بات نہیں مانتی کاروبار اچھا نہیں او خدا کی بندی جب تجھ پر اللہ کے فرشتوں کی ہر وقت لانت برستی ہے تو تیری زندگی میں برکتیں کہاں آئیں گی یہ اسی لانت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ گھروں میں پریشانیاں ہوتی ہیں دل کو سکون نہیں ہوتا مرد جان نہیں چھوڑتے ہر طرف سے دلت رسوائی ہوتی ہے یہ اللہ رب العزت کے حکم کو توڑنے کا نتیجہ ہے لہذا خوش نصیب ہیں وہ عورتیں جو پردے کا اہتمام کرتی ہیں یہ دنیا میں پردے کا اہتمام کریں گی اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کے قصوروں پر اللہ رحمت کے پردے کی چادر ڈال دیں گے اس دن پتہ چلے گا کہ کتنا اجر اس کا ملا لہذا جو عورت ننگے سر بازار میں پھرتی ہے بال لوگ دیکھتے ہیں چہرہ دیکھتے ہیں کئی تو سینہ کھول کے چلتی ہیں اور آج کل تو بہت ہی بے پردگی بڑھتی جا رہی ہے ایسی تمام بے پردہ عورتوں کے لیے فرمایا جہنم کے اندر ان کو بالوں کے ذریعے سے لٹکا دیا جائے گا اب ذرا تصور تو کریں کہ کسی عورت کو ہاتھ کے کسی عورت کے بالوں کو اگر ہاتھوں میں پکڑ کے لٹکا دیا جائے تو وہ تو آدھا منٹ بھی نہیں لٹک سکتی سمجھتی ہے میرے بال سارے کے سارے کھوپڑی سے اکھڑ جائیں گے میری چمڑی ادھر جائے گی تو اگر جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ بالوں کے ذریعے لٹکنا پڑا آگ میں جلنا پڑا اور دماغ کو ایسا ابال دیں گے اس لیے کہ ان کے دماغ میں فساد تھا ان کے دماغ کا قصور تھا یہ اس بے پردگی کو کچھ سمجھتی نہیں تھی اس لیے اللہ تعالیٰ دماغ کو اتنا گرم کریں گے کہ دماغ ان کا کھول رہا ہوگا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عورت وہ ہے جو پردے کا خیال نہیں کرتی تھی آج کل کی بچیاں اپنے کزنوں سے تو پرواہ ہی نہیں کرتی پردے کا ان کو تو سمجھتی ہیں یہ تو بھائی ہیں ہر کے جیسی بات نہیں یہ تو اللہ رب العزت کا فرمان ہے جہاں تک محرم ہے وہ بھائی کی بات ہے باقی چچا ذات پھوپھی ذات مامو ذات یہ سب کے سب غیر محرم ہیں ان سے اپنے آپ کو پردے میں رکھنا چاہیے کئی مطلب ایسا ہوتا ہے کہ خامد ایک ایسے گھر میں رہتی ہے خامد بھی ہے اکٹھا جوائنٹ فیملی ہے دیور وغیرہ بھی ہیں تو وہ تو غیر محرم ہوتے ہیں تو ایسی عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے چہرے کے اوپر دوپٹے کو اس طرح رکھا کریں کہ جس طرح گھونگٹ ہوتا ہے اور اپنے دیوروں سے بات اگر کرنی بھی پڑ جائے تو اسی طرح نگاہیں نیچی کر کے سر جھکا کے پردہ آگے ہو تو ان سے بات بھی انسان کر لے جب انسان آپ مثال سوچ لیجئے جب انسان کسی سے ناراض ہوتا ہے تو وہ اس سے بات بھی اگر کر لیتا ہے اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں اس کو اپنا چہرہ بھی نہیں دیکھنے دیتا بس بات کر لیتا ہے جیسے کسی سے ناراض کی ہو اور انسان کا اس کے ساتھ جیسے برتاؤ ہوتا ہے ویسے ہی عورت کو چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اسے غیر محرم کہا اس لیے اس اس کا سے اللہ رب العزت کی وجہ سے ایسا معاملہ ہے یہ اپنے چہرے کے اوپر اس طرح دوپٹہ کر لے کہ وہ گھونگٹ کی طرح ذرا بڑھا رہے اسی طرح گھر کے کام کرتی رہے تو دوسرا مرد اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ سکے گا مردوں کو چاہیے وہ بھی ایسی عورتوں کے چہروں کو نہ دیکھیں اور عورتوں کو چاہیے وہ بھی مردوں کے سامنے اپنے چہرے کو مت کھولیں گھونگٹ سے چہرے کو ذرا پردے میں رکھنے کی کوشش کریں اور پھر اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں کہ پروردگار ہمارے قصوروں کو معاف فرما دے تاہم یہ تو وہ غیر محرم تھے جو گھر کے اندر ہوتے ہیں جو گھر کے باہر ہیں ان سے تو سو فیصد جو ہے پردے میں رہنا چاہیے حتیٰ کہ ایک ملی میٹر بھی جسم کو نہ دیکھ سکیں عورت کا یہ اچھا پردہ ہے کہ انسان دوسروں سے بالکل پردے میں رہے ورنہ قیامت کے دن یہ صدا ملے گی نبی علیہ السلاط اسلام نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ عورتیں چار وجہ سے جہنم میں زیادہ جائیں گی ایک بات فرمائی ان میں اللہ رب العزت کے حکم ماننے کا جذبہ کم ہوتا ہے ان کو کہو یہ اللہ کا حکم ہے یہ سن کے ان پر اتنا اثر کوئی نہیں ہوتا معمولی سمجھتی ہیں اچھا کر لیں گی پورا اسی طرح نبی علیہ السلاط اسلام کی اطاعت کا جذبہ کم ہوتا ہے ان کو بتائیں ایسا کرنا سنت ہے یہ اس کو معمولی سمجھ لیتی ہیں سنت کی اتباع کا جذبہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا فرمایا تیسری بات یہ کہ ان کے اندر شوہر کی اطاعت کا جذبہ کم ہوتا ہے عام طور پر یہ شوہر کو اپنی بات منوانے کی کوشش کرتی ہیں اپنے رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کرتی ہیں کہتی ہیں شوہر ہمارے ہاتھ میں آ جائے ہماری ہر بات ماننے لگ جائے یہ ماننے کے لیے بجائے منوانے کی کوششیں زیادہ کرتی ہیں اور کسی وجہ سے یہ شوہروں سے بدتمیزی بھی کر جاتی ہیں اور اس وجہ سے جہنم کی مستحق ہو جاتی ہیں اور چوتھی بات نبی اسلام نے فرمائی کہ ان میں بن ٹھن کر باہر نکلنے کا شوق بہت زیادہ ہوتا ہے تو تین شوق تھوڑے ہیں اللہ کی اللہ کی فرما برداری نبی علیہ السلام کی فرما برداری شوہر کی فرما برداری مگر ایک شوق بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کو کہتے ہیں بن ٹھن کر سنور کر باہر نکلنا لہذا ایسا اگر ہو کر باہر نکلے گی تو یہ ان کے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا تو پہلی عورت کو جو عذاب ہوا جو اپنے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکی ہوئی تھی یہ بے پردگی کی مرتکب ہونے والی عورت تھی اب اپنی زندگیوں کو آپ خود دیکھیے کہ آپ کہاں کہاں بے پردگی کی مرتکب ہوتی ہیں اس سے توبہ کر لیجئے اور آئندہ پردے کا لحاظ خیال کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ جہنم میں جانے سے محفوظ فرما دے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے دوسری عورت کو دیکھا جس کو جہنم میں عذاب ہو رہا تھا وہ اپنی زبان کے بل لٹکی ہوئی تھی اب ذرا سوچنے کی بات ہے کسی کی زبان کو تھوڑا سا کھینچیں کتنی تکلیف ہوتی ہے اگر اس کے جسم کا پورا وزن زبان کے اوپر آئے اور زبان کے اندر ایک سوراخ کر کے زنجیر ڈال دیں اور عورت کو اس پر لٹکا دیں تو وہ کتنی تکلیف میں ہوگی نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ زبان کے بل لٹکنے والی عورت وہ تھی جو زبان دراز تھی منہ پھٹ تھی شوہر سے بدتمیزی کرنے والی تھی ایسی باتیں کرتی تھی کبھی ماں کا دل دکھی کر دیتی کبھی بہن کا دل دکھی کر دیتی کبھی بچوں کو کوسنا شروع کر دیتی یہ زبان سے دوسروں کے دلوں پہ زخم لگاتی تھی دوسروں کو تکلیف پہنچاتی تھی اور واقعی ہم نے بعض عورتوں کے بارے میں سنا خود کہتی ہیں میں نے ایسی بات کی کہ فلاں کو سڑتی رہی جلتی رہی ہوگی میں نے تو اس کو جلانے کے لیے ایسا کیا جو عورتیں یوں سوچتی ہیں میں نے اس کو جلانے کے لیے کیا یہ ان کو کیا جلائیں گی یہ تو ان ان فکروں کی وجہ سے خود جہنم کی آگ میں جلے گی تو زبان کی بے احتیاطی کرنے والی عورت اس کو اللہ رب العزت کے محبوب نے دیکھا کہ اپنی زبان کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے اور کے اوپر آگ کا عذاب ہو رہا ہے نبی علیہ السلاط اسلام نے فرمایا میں نے تیسری عورت کو دیکھا کہ وہ قیامت کے وہ جہنم کے اندر اپنے پستانوں کے لٹکی ہوئی تھی اس کے دونوں پستانوں میں سوراخ کر کے زنجیر ڈال دی گئی تھی اور ان کا پورا بدن اس کے اوپر تھا اور وہ لٹک رہی تھی ذرا تصور کر کے سوچئے اگر کبھی ایسا ہو جائے انسان کو کتنی تکلیف ہو یہ کون عورت ہوگی نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے غیر محرم مردوں کے ساتھ تعلقات ہوں گے یہ ان سے باتیں کرتی ہوگی یہ ان سے عشق کرتی ہوگی یہ ان سے برائی کے کام کرتی ہوگی ایسی دانیہ عورت کو اللہ رب العزت پستانوں کے بل لٹکا دیں گے آج کل بے حیائی کا دور دورہ ہے ٹی وی نے کیبل نے آج جوان بچیوں کو حیا سے محروم کر رکھا ہے اور ڈائجسٹ وغیرہ نے اوپر سے اور جو ہے اس پر زہر پھیلا دی ہے لہذا بچیاں اپنی جوانی کی عمر کو پہنچتی ہیں ان کو گناہ کرنے کے ایسے ایسے طریقے بتائے جاتے ہیں فلموں اور ڈراموں کے ذریعے ایسی رومانی کہانیاں سنوائی جاتی ہیں اور عجیب بات تو یہ کہ ماں باپ اپنے گھر میں کیبل کا کنیکشن خود لگواتے ہیں چینل کا کنیکشن خود لگواتے ہیں اور جوان بیٹیاں بھی دیکھتی ہیں اور بعض گھروں میں تو ماں باپ کے اپنے کمروں میں ٹی وی علیحدہ ہوتا ہے اور بیٹیوں کے کمروں میں ٹی وی علیحدہ ہوتا ہے اور بیٹیاں اپنی مرضی کی کیسٹیں خود منگا کے ویڈیو دیکھتی ہیں جب یہ سکرین کے اوپر گناہوں کی کہانیاں سنیں گی آخر انسان ہے جوان ہے ان کے اپنے اندر بھی یہی جذبے پیدا ہوں گے پھر یہ چھپ چھپ کر کر گنا کریں گی ماں باپ کے ناک کے نیچے دیا جلائیں گی کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیں گی مگر اپنی عزت خراب کر بیٹھیں گی اپنے ناموس کو داغدار کر بیٹھیں گی اگر ایسا ہوا ماں باپ اس گنا میں برابر کے شریک ہوں گے کہ انہوں نے ان کا خیال نہ رکھا اور اگر ماں باپ نے خیال رکھا مگر اس نے خود کرتوت ایسے کیے تو پھر یہ خود ذمہ دار ہوگی مگر اس کو کس طرح لٹکایا جائے گا حدیث سے پاک میں فرمایا گیا پستانوں کے اندر سوراخ کر کے زنجیر ڈالی جائے گی اور اس کو اس کے اندر سے لٹکا دیا جائے گا آگ اس کے جسم کو جلا رہی ہوگی یہیں پر بس نہیں بلکہ آگے بھی بتایا بات تو عجیب سی ہے لیکن سمجھانے کے لیے بتانی پڑے گی نبی علیہ السلام نے فرمایا نانیا عورت کو دیکھا اس کے سر کے اوپر اس مرد کی شرم گاہ ہے جس سے اس نے دنا کیا اور اس میں سے پیپ نکل رہی ہے اور وہ پیپ اس عورت کے منہ میں جا رہی ہے اور یہ اس پیپ کو پی رہی ہے سوچئے تو صحیح ایک آگ میں چلنے کا عذاب اور دوسرا اتنی بدبودار چیز پینے کا عذاب نبی علیہ السلام نے فرمایا اس عورت کی شرم گاہ سے ایسی گندی ہوا نکلے گی کہ جہنبی بھی اس اس کو سون کر پر غصہ کریں گے یعنی جیسے ایک محفل کے اندر کسی انسان کے پیٹ سے بدبو خارج ہو اور وہ بہت گندی ہو تو محفل کے سارے لوگ اس کو بہت برا جانتے ہیں تو جہنم کے اندر بنا کار مردوں اور عورتوں کی شرم گاہوں سے ایسی گندی ہوا نکلے گی سارے جہنمی اس کی وجہ سے منہ بنائیں گے اور کہیں گے یہ کون کمینہ ہے جس کی وجہ سے اتنی بدبو ہمیں سونگنی پڑی تو یہ سنا اللہ کی نظر میں اتنا برا کام ہے اس طرح سے اس عورت کو عذاب دیا جائے گا نبی علیہ اصلاق اسلام نے چاند فرمایا میں نے چوتھی عورت کو دیکھا اس کے پاؤں سینے پر بندے ہوئے ہیں ہاتھ سر کے ساتھ بندے ہوئے ہیں اور نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی یہ چوتھی عورت کون ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھتی تھی اس کو حید سے پاک ہونے کے لیے جتنی احتیاط کرنی چاہیے تھی حرکت نہیں کرتی تھی عام طور پر دیکھا گیا اگر مغرب کے بعد بھی عورتیں حید سے پاک ہو گئی ہیں تو سوچ لیتی ہیں اچھا صبح نہا کے نماز شروع کر دیں گی عشا چلی گئی پرواہ نہیں کرتی صحابیات کے بارے میں آتا ہے وہ اتنا خیال کرتی تھیں کہ رات کو اٹھ کر چراغ جلا کر اپنے کپڑوں کو دیکھتی تھی ایسا تو نہیں آدھی رات کو میں پاک ہو گئی اور میرے اوپر عشاء کی نماز پڑھنی لازم ہو اور اگر میں میں نہاؤں گی تو میری تو نماز قضا ہو جائے گی تو وہ رات رات آدھی چراغ جلا جلا کے کپڑے دیکھتی تھی اور اگر پاک ہو جاتی تھی اسی وقت غسل کر کے عشاء کی نماز ادا کیا کرتی تھی آج تو عورتیں اس کی پرواہ اور احتیاط ہی نہیں کرتی اس طرح فرد نمازیں قدا ہو جاتی ہیں اسی طرح شادی شدہ عورتیں غسل جنابت کے کرنے میں دیر کر دیتی ہیں فجر کی نمازیں قضا ہو گئیں دوسری نمازیں قضا ہو گئیں یہ جو پاکی نہ پاکی کا اتنا خیال نہیں کرتی غسل جنابت میں دیر کر دیتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اس عورت کو یہ عذاب ہوگا اس کے پاؤں سینے پہ باندھ دیے جائیں گے ہاتھ سر پر باندھ دیے جائیں گے اور فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جو فرض نماز میں تاخیر کر دیتی تھی اور یہ تو اکثر عورتوں کو دیکھا ادھر اذان سنتی ہیں فوراً نماز پڑھنے کی بجائے سوچتی ہیں یہ کام کر لوں پھر پڑھ لوں گی اور یہ کام کرتے کرتے ایسا وقت آ جاتا ہے کبھی تو قضا ہو جاتی ہے اور کبھی قضا سے دس پندرہ منٹ پہلے بھاگ رہی ہوتی ہیں میں نے تو نماز پڑھنی تھی میں نے تو نماز نہیں پڑھی تو نماز کو وقت بے وقت پڑھنا اور پاکی نہ پاکی کا خیال نہ کرنا اس کی وجہ سے اس عورت کو عذاب ہوگا اور رات کو دیر سے سونے کی ایسی منحوس عادت پڑتی چلی جا رہی ہے عورتیں عشاء کے بعد دیر تک بچوں کے ساتھ خامن کے ساتھ گھر کے کام کاج میں لگی رہتی ہیں رات کو گرمیوں میں دیر سے سونے کی عادت ہے اس لیے فجر کی نماز میں اٹھنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے نماز ہی قضا ہو جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا آنکھ کھلتی ہے سورج نکلا ہوا ہوتا ہے تو جو عورت اپنی نمازوں کا خیال نہیں رکھے گی پاکی نہ پاکی کا خیال نہیں رکھے گی نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو جہنم میں اس طرح عذاب دیا جائے گا پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا پانچویں عورت کو میں نے دیکھا کہ جس کا چہرہ خنزیر کی طرح بن گیا تھا اور اس کا جسم گدے کی طرح تھا تھی تو وہ عورت ہی مگر اس کے جسم کی جلد جو تھی وہ ایسی بن گئی جیسے گدے کا جسم ہوتا ہے اور چہرہ ایسے بن گیا جیسے خنزیر کا چہرہ ہے گویا شکل مسخ کر دی گئی اور اس طرح سے اس کو عذاب ہو رہا تھا فرمایا یہ وہ عورت ہوگی جو جھوٹ بولتی ہوگی غیبت کرتی ہوگی چغل خوری کرتی ہوگی اب سوچئے تو صحیح یہ عادتیں تو اکثر جو ہے وہ دیکھی جاتی ہیں چغل خوری تو ایسی ہے کہ بیوی چاہتی ہے کہ سانس کی چگلیاں کر کے خامد کو اپنی طرف کر لے صاف چاہتی ہے کہ وہ بہو کی چگلیاں کر کے اپنے بیٹے کو اپنے قابو میں رکھے اب یہ ساس اور بہو کی سرد جنگ چل رہی ہوتی ہے کئی گھروں میں تو گرم جنگ چل بھی چل رہی ہوتی ہے اب ایک دوسرے کے چگلیاں کھانے سے دونوں اپنے آکبت خراب کر رہی ہوتی ہیں اللہ رب العزت نے چگل خور کے لیے ایسا عذاب دیا کہ ان کا چہرہ کر دیا جائے گا کیونکہ چگلی کھانے والا بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتا ہے اگر وہی بات بھی کرے ایسے انداز میں کرتا ہے کہ دوسرے کے دل میں نفرت آئے اس بندے سے غصہ آئے اس بندے کے دل کے بارے میں کیونکہ یہ بات بدل کے کرتی ہیں اس لیے عذاب بھی اللہ نے دیا ان کی شکلوں کو جہنم میں مسق کر دیا جائے گا چہرہ خنزیر کی طرح بنا دیں گے اور باقی جسم گدے کی طرح بنا دیں گے یہ ہمت کرنے والی جھوٹ بولنے والی اور چگل خوری کرنے والی عورتیں ہوں گی غیبت اور چگل خوری میں تھوڑا سا فرق ہے غیبت کہتے ہیں اگر کوئی آدمی کسی کی تعریف کرے تو اسے تعریف اچھی نہ لگے یہ اس کی بد کی بات کر دے کسی کے پیٹ پیچھے تعریفی کی بات کرنا اس کو تو غیبت کہتے ہیں لیکن چگل خوری میں بات تو وہی ہوتی ہے مگر بات یہ بھی نیت ہوتی ہے کہ یہ بندہ اس سے دور ہو جائے غیبت میں نیت ہوتی ہے یہ بندہ اس کو برا سمجھنے لگ جائے تو غیبت اور چگل خوری میں یہ فرق ہے قیمت اس لیے کی جاتی ہے بندہ اس کو برا سمجھے اور چگل اس لیے کی جاتی ہے کہ بندہ دل سے اس سے نفرت کرنے لگ جائے اور اس سے کٹ جائے تو تعلق توڑنے کی نیت ہوتی ہے اسی کو لگائی بجھائی کہتے ہیں اس سے رشتے داریاں ٹوٹتی ہیں لوگ ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں اس لیے خور انسان اللہ رب العزت کو ہر گرد پسند نہیں جہنم میں ایسی عورتوں کو وہ عذاب دیا جائے گا یہ بات یاد رکھیے یہ سب گناہ فقط عورتوں میں ہی نہیں ہوتے مردوں میں بھی ہوتے ہیں اگر کوئی مرد بھی ایسا گنا کرے گا اس کو بھی ایسی سزا ملے گی جیسی عورتوں کو مل رہی ہے تاہم حدیث پاک میں عورتوں کے بارے میں بات بتائی گئی اب ان کے جو جو گنا مرد کر رہے ہوں گے وہ بھی اسی دمن میں آ جائیں گے اور ان کو بھی اسی طرح کی سزائیں دی جائیں گی نبی علیہ السلام نے فرمایا چھٹی عورت کو میں نے دیکھا اس کی شکل کتے جیسی تھی اور وہ آواز ایسے نکالتی جیسے کتا بھونک رہا ہوتا ہے اور آگ اس کے منہ میں سے داخل ہوتی تھی اور اس کے پہانے کی جگہ سے باہر نکل رہی تھی اس طرح میں نے دیکھا فرشتے اس کو گرج مار رہے ہیں پوچھا اللہ کے نبی اس نے کون سا قصور کیا فرمایا اس کے اندر حسد بہت زیادہ تھا وہ دوسروں سے حسد کرتی تھی آج کل عورتوں میں حسد کی بیماری بہت زیادہ مردوں میں بھی ہے مگر عورتوں میں شاید دو ہاتھ اور زیادہ ہے یہ دوسروں کے مال و منال پر حسد کرتی ہیں اہل و عیال پر حسد کرتی ہیں حسن و جمال پر حسد کرتی ہیں خوبی و کمال پر حسد کرتی ہیں دوسرے کا اچھا ان سے دیکھا نہیں جا سکتا اندر اندر چلتی رہتی ہیں کسی کو نعمت ملے ان کے دل سے گوج ہوتا ہے یہ حسد کی بات ہے یہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے ان آگ کسی خشک لکڑی کو کھا لیتی ہے تو نبی تذکرہ ہے جن کو قیامت کے دن اس طرح جہنم میں عذاب دے دیا جائے گا اب سوچنے کی بات ہے کہ آپ ان چھ باتوں کو اچھی طرح غور کر لیں اور پھر دیکھیں کون سے گناہ میں کرتی ہوں ایسا تو نہیں میں جہنم میں سر کے بل لٹکی ہوں گی زبان کے بل لٹکی ہوں گی پستانوں کے بل لٹکی ہوں گی میں جہنم کے اندر ہاتھ پاؤں بندے ہوئے ہوں گے اور گرد لگ رہے ہوں گے میری شکل خنزیر کی بنی ہوئی ہوگی یا میری شکل کتے کی بنی ہوئی ہوگی ہم ان گناہوں کو بیٹھ کر سوچیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں آج وقت ہے سلو کرنے کا ہم معافی مانگیں گے پروردگار ہمیں معاف فرما دیں گے اور اگر آج معافی نہ مانگی تو پھر قیامت کے دن جتنا چاہے روئیں گے اللہ رب العزت ہماری طرف دھیان ہی نہیں دیں گے توجہ ہی نہیں کریں گے بات ہی نہیں کریں گے اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے عورتوں کو دیکھا یہ بعض اوقات کلمات کفر بول جاتی ہیں بیچاریوں کو علم نہیں ہوتا ایسی ایسی باتیں کر جاتی ہیں جو کفریا باتیں ہوتی ہیں اور علماء سے سیکھتی بھی نہیں کتابوں میں پڑھتی بھی نہیں دین کا شوق اتنا نہیں کہ ان کو سیکھیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں اگر ایمان کی حفاظت کا ان کو شوق ہو جائے اعمال کا شوق ہو جائے پھر تو کیا ہی خوب بات ہے اس لیے ایسے کلمات کہہ جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے بعض اوقات ایمان ہی طلب کر لیا جاتا ہے اگر ایمان طلب ہو گیا پھر تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا اس لیے ہمیں چاہیے ہم سچی توبہ کر کے نئے سرے سے مسلمان بن جائیں اور اپنے رب کی نعمتوں کو سامنے رکھیں اب سوچئے ایک جنت میں جانے والے لوگ ہیں جن کے رہنے سہنے کی باتیں کل آپ نے سن لی ایک جہنم میں سزا پانے والے ہیں قرآن بتا رہا ہے یوم نحشر المتقین الرحمان وفدا جنتی لوگوں کو اللہ تعالیٰ سواریوں پہ بٹھا کر جنت لے جائیں گے اور جہنمیوں کے بارے میں فرمایا وہ نسوخ المجرمینا الا جہنما بردا جہنمیوں کو پیاسا ہانک کر جیسے جو ہے جانوروں کو ہانک کر لے جاتا ہے ان کو اس طرح ہانک کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا جنتیوں کے بارے میں فرمایا شرابن سہورا ان کا پروردگار ان کو شراب تہور پلائے گا اور فرمائے گا انحاظ وکان نم مشکورا یہ بدلہ ہے جو تم نے نیک اعمال کیے اور جہنمیوں کے بارے میں فرمایا یستغیثو یوکاسو بیما کل محل بے شراب کتنا برا مشروب پینے کے لیے دیا جائے گا تو زندگیوں میں کتنا فرق ہوگا اب ہم فیصلہ کر لیں ہم کس طرف جانا چاہتے ہیں جو دو جو ایمان سے خالی جائیں گے وہ قیامت کے دن اللہ رب العزت سے بات کرنے کی کوشش کریں گے روایات میں آتا ہے جہنمی ہزاروں سال روئیں گے حتیٰ کہ ایک دوسرے کے سامنے قطار بنا کر بیٹھیں گے اور جس طرح کتے بھونکتے ہیں اس طرح بھونکنا شروع کر دیں گے کئی ہزار سال تک رونے کی وجہ سے ان کی آوازیں کتوں کے بھونکنوں کی سی آوازیں بن جائیں گی اللہ تعالیٰ پھر بھی ان پر رحم نہیں فرمائیں گے بلکہ ان کو پار مشرقین اور منافقین کے بارے میں فرمایا کہ یہ فرشت یہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ ہمیں اللہ نکال دیجئے مگر اللہ رب العزت ان کو جو ہے چند بار جواب دیں گے پانچ مرتبہ جہنوی اللہ رب العزت سے کلام کریں گے سنیے ذرا قرآن پاک کی آیات سن لیجئے کہ ان کی کیا ہم کلامی ہوگی جہنوی کہیں گے ربنا امت تنسن تعین وہ آگے تسنتین پا بھی فہل الا عروج من سبیل اے اللہ ہمیں دو دفعہ زندگی ملی موت مل گئی اللہ ہم نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا اے اللہ ہے کوئی باہر نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ذالکم بے انہ ادا تو اللہ وحدہ کفر تم وہیں یشرک بھی تو منو پل حکم علی جب تمہیں ایک اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تم شرک کرتے تھے تم جو ہے اس کا انکار کرتے تھے اور جب شرک کیا جاتا تھا تو مان لیتے تھے آج تو حکم اللہ بڑی شان والے کا ہے پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ہم کلامی کریں گے کہیں گے ربنا اب سرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون اے اللہ ہم نے دیکھ لیا سن لیا اے اللہ ہمیں واپس دنیا میں بھیجیے اب ہم نیک کام کریں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پسو کو بما نسی تم لکھا انا نسی نا تم پسوکو کو عذاب قلد تلون کم تم آج کے دن کو بھول گئے تھے ہم نے تمہیں بھلا دیا اب چکھو یہ درد عذاب پھر تیسری مرتبہ کئی ہزار سال کے بعد ہم کلامی کریں گے کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا ربنا اخرنا الى اجل قریب دعوت ہمیں نکال دیجئے ہم آپ دنیا میں جائیں ہم دنیا میں جائیں گے تو آپ کے رسولوں کی دعوت کو قبول کر کے ان کی اتباع کریں گے فرمایا جائے گا اولم سکون تم من قبل ما لکم من دوال ہم نے تمہیں پہلے نہیں یہ بتا دیا تھا تم قسمیں کھاتے تھے یہ نعمتیں ہم سے کبھی دائل نہیں ہوں گی پھر کئی ہزار سال کے بعد چوتھی مرتبہ یہ بات کریں گے اور یہ کہیں گے ربنا اخرجنا اللہ میں باہر نکال دیجئے نامل طالح غیر اللہ بھی نعمل نامل ہم اچھے کام کریں گے ایسے نہیں جیسے پہلے کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا اولم نعمرکم ما فيه من تذكر وجاءكم النذير کیا ہم نے تمہیں زندگی نہیں دی تھی اور تمہیں نصیحت نہیں کی تھی کہ تم مان لو اور تمہارے پاس تو ہمارے انبیاء ڈرانے والے بھی آئے تھے مگر تم نے تو کان ہی نہ دھرے بالآخر کئی ہزار سال کے بعد پانچویں مرتبہ پھر فریاد کریں گے اور بڑے عجیب الفاظ ہیں کہیں گے ربنا اخرجنا منہا اے اللہ ہمیں اس میں سے نکال دیجئے عدنا انا ظالمون اے اللہ اگر ہم برا کام اگر ہم پھر لوٹ کے برے کام کریں گے تو واقعی ہم ظالم ہوں گے اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے غالب سگو بیہ تکلبون پڑے رہو پھٹکارے ہوئے میں تم سے کلام نہیں کرنا چاہتا جیسے غصے میں کوئی کہتا ہے میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا شٹ اپ مجھ سے بات نہ کرو اللہ تعالیٰ اسی طرح فرمائیں گے ولا ولاکل پڑے رہو پھٹکارے ہوئے خبردار مجھ سے بات نہ کرو لہذا اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے کبھی بھی کلام نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ پھر اس فریق کے بارے میں فرماتے ہیں انہو کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا میرے بندوں کا ایک ایسا گروہ تھا جنہوں نے کہا ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین الراہمین سخریہ تم نے ان کے ساتھ بنایا ان سے مذاق کرتے تھے حتیٰ انتو کم ذکری حتیٰ کہ تم میرے ذکر کو بھول گئے آج جو بچیاں پردہ کرنا شروع کر دیتی ہیں دوسری ان پر کرتی ہیں مذاق اڑاتی ہیں تم تو ہاتھی حسن ہاتھنی کی طرح لگ رہی ہو تم تو فلاں کی طرح لگ رہی ہو اس قسم کی باتیں کر کے مذاق اڑاتی ہیں اللہ فرمائیں گے کن تم منہم تد تم ان کا مذاق اڑایا جاتے مذاق اڑاتے تھے انی یتئی تم الما صبرو انہم الفائزون آج ان کے صبر کا میں نے ان کو بدلہ دیا اور وہ ہیں جو آج فوج پانے والے ہیں کامیابیاں پانے والے ہیں لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جنت کو اللہ سے طلب کریں جہنم سے معافی مانگیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں افمئی یلقا فی النار خیرن ام یاتی آمین یوم القیامہ ذرا بتاؤ تو صحیح جس کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے وہ بہتر ہے یا وہ جس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ امن عطا فرمائیں گے تو سچی بات تو یہ جس کو قیامت کے دن امن مل گیا مفرت مل گئی وہی خوش نصیب ہے اللہ رب العزت ہمیں جنت کی نعمتیں عطا فرما دے ایک بات ذہن میں رکھنا اگر آپ اللہ سے جنت کا مکان مانگیں گی تو آپ کو فقط مکان ہی نہیں ملے گا اس مکان میں آپ کو سب نعمتیں مل جائیں گی جو بھی جنتی عورت ہوگی وہ شفاعت کرے گی اس کا گناہ گار خامن بھی جنت میں جائے گا وہ بیٹوں بیٹیوں کے بارے میں شفاعت کرے گی بیٹے بیٹیاں بھی جنت میں جائیں گے ماں باپ کے بارے میں شفاعت کرے گی گناہ گار ماں باپ بھی جنت میں جائیں گے وہ کسی اور رشتے دار کے بارے میں شفاعت کرے گی وہ بھی جنت میں جائیں گے تو جنت کا مکان ہی فقط نہیں ملے گا جنت میں آپ اپنوں کے ساتھ مل کر رہیں گی جہنم میں تنہائی کی زندگی جنت میں سب اپنے رشتہ داروں کی زندگی سوچئے عورت کو محل نما مکان ملے باغات ہوں سب نعمتیں ہوں اور پھر ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے خامد سب پاس ہوں تو پھر زندگی کا کیا مزہ ہوتا ہے یہ زندگی ملے گی اگر ہم نے جنت میں اللہ رب العزت سے اپنے لیے مکان مانگا اس لیے نبی الاسلام نے فرمایا کہ دعا مانگو اللہ انی منی الجنہ بک من النار اے اللہ میں آپ سے جنت مانگتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے جنت کو طلب کریں عورت تو ویسے ہی گھر والی ہوتی ہے دنیا میں اس کا گھر نہ ہو یہ اپنے آپ کو بے سہارا جانتی ہے اگر اس کا جنت میں گھر نہ ہوا تو پھر قیامت کے دن کہاں دھکے کھاتی پھرے گی اور کہاں یہ جو ہے وہ کہاں یہ سدا برداشت کرتی پھرے گی حدیث پاک کا مفہوم ہے جہنم کے اندر جہنمی عورتیں مرد ہوں گے ان کے اوپر بادل آئیں گے نیچے سے برشتے گرد مار رہے ہوں گے بادلوں میں سے بجلی کے کڑکنے کی آوازیں آئیں گی آج ذرا تصور کر کے دیکھیے کبھی آسمان پر بادلوں اور بجلی زیادہ کڑک رہی ہو تو عورتوں کے دل پہ خوف آ جاتا ہے بچوں پہ خوف آ جاتا ہے بادلوں کے گرجنے کی آواز سے تو جہنم میں بھی ایسا ہوگا فرشتے گرد مار رہے ہوں گے حدیث پاک میں بتلا دیا گیا فرشتے ایسے ہوں گے ان کے دانت لمبے لمبے ہوٹوں سے باہر نکلے ہوں گے ان کے ناخن بڑے بڑے ہوں گے اور ان کے نتنوں سے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہوں گی اور ان کی آنکھیں سرخ ہوں گی جس سے وہ غصے سے دیکھ رہے ہوں گے اول تو اتنی ڈراؤنی شکل کوئی سامنے آ جائے عورت کا پتا پانی ہو جائے اب جہنم میں ایسے فرشتوں کے ہاتھوں میں گرد ہوں گے اور وہ گرد سے پٹائی کر رہے ہوں گے ایک وقت میں کئی ہوں گے اور یہ بالوں کے بل زبان کے بل پستانوں کے بل لٹکی ہوئی بھی ہوگی اوپر سے فرشتے بھی مار رہے ہوں گے آگ میں بھی جل رہی ہوگی پھر فرمایا اوپر سے بادل آئیں گے اور بادلوں میں سے بادل کی بجلی کے گرجنے کی آوازیں آئیں گی جب بادل گرجیں گے تو پھر سوچئے دل کا کیا حال ہوگا اس قدر اس کو جہنم میں عذاب ملے گی حد تک ایک ایسا موقع آئے گا یہ پانی مانگیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں میں تم اس بادلوں کو برتا دوں یہ کہیں گے ضرور برسا دیجیے اللہ تعالیٰ بادلوں کو حکم دیں گے مگر اس میں سے پانی کی بجائے بچھو گریں گے اور جہنمیوں کے جسم سے لپٹ جائیں گے اور ان کو کاٹیں گے اور ان کی تکلیف اور زیادہ بڑھ جائے گی تو ایک تو جہنم کی یہ حالت ہے اور ایک جنت میں انسان اپنے عیش و آرام میں ہوگا سکون میں ہوگا اللہ کی محفلیں ملیں گی اللہ کا دیدار ملے گا انبیاء کا دیدار ملے گا نیکوں کا ساتھ ہوگا کھانے ہوں گے پھل ہوں گے نہریں ہوں گی خوشبوئیں ہوں گی یہ وہ زندگی ہے کہ جو کبھی بھی اس سے واپس نہیں لی جائے گی تو سچی بات تو یہ ہم جنت کے محتاج ہیں جہنم سے بچنا ہماری ضرورت ہے اس لیے ہمیں فیصلہ کر لینا چاہیے دنیا کے تھوڑے دن کی زندگی ہے ہم ہر گناہ سے بچیں گے اور ہر نیکی کا کام کریں گے اپنی زندگی کے رخ کو بدلیں گے ہم نے دنیا میں چندن بے پردگی کی زندگی گزار بھی دی ٹی وی ڈرامے دیکھ بھی لیے ناچ گانے کر بھی لیے تو اور بالآخر جہنم میں جا پہنچے تو ہم نے کتنا برا سودا کیا اس لیے ان تمام گناہوں سے بچ جائیے نیکی کی زندگی کو اختیار کر لیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت عطا فرما دے جس عورت کو جنت کا مکان مل گیا سب خوشیاں اسے مل گئی اس لیے بی بی آسیہ نے بھی اللہ سے جنت میں مکان مانگا تھا سبحان اللہ کیسا عجیب واقعہ ہے ذرا دل کے کانوں سے سن لیجیے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فرعون کے گھر میں ایک معاشتہ تھی جس کو ہیئر ڈریسر کہتے ہیں جو بالیں بال بناتی ہیں تنگی کرتی ہیں وہ ان کی جو ہے وہ فرعون کے گھر میں گھر کی جو بچیاں تھیں ان کے بال سنوارنے کے لیے رکھی گئی تھی ایک دن فرعون کی جوان العمر بیٹی نہائی اور وہ اپنے بال بنوا رہی تھی اور گندوا رہی تھی اور وہ معاشقہ اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی وہ خادمہ ان کے پاس بیٹھی ہوئی اس کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی اس کے ہاتھوں سے کنگھی نیچے گر گئی اس نے کنگھی اٹھاتے ہوئے اللہ کا نام لیا کہ میں موسا علیہ السلام کے رب پہ ایمان لائی جب یہ الفاظ اس جوان لڑکی نے سنے جو فرعون کی کم وقت بیٹی تھی اس نے کہا ارے تو میرے باپ کو خدا نہیں مانتی اس نے کہا ہرگز نہیں میں تو موسا علیہ السلام کے رب کو مانتی ہوں چنانچہ وہ اسی وقت اٹھ گئی غصے میں بال بھی نہ بنوائے اپنے باپ فرون کے پاس پہنچی اور جا کر کہنے لگی ابو ہمارے گھر میں محل میں ایسی عورتیں ہیں جو آپ کو خدا نہیں مانتی ہمارا دیا کھاتی ہیں اور ہمارے ہی جو ہے مخالف ہیں دشمن فرعون کو بڑا غصہ آیا کہنے لگا اچھا میں اس کو ابھی سیدھا کر دیتا ہوں فرعون نے تاج سر پہ رکھا دربار لگا لیا اس خادمہ کو بلوا لیا اور خادمہ کو کہا اس کو زمین سے لٹا دو اس بیچاری کو زمین پر لٹا دیا گیا اس کے دونوں ہاتھوں میں اور دونوں پاؤں کے اندر کیل گاڑ کر زمین کے اندر دسا دیے گئے گویا اس کے ہاتھ اور پاؤں ہل نہیں سکتے اس عورت کو کہا گیا تم اپنی بات سے واپس لوٹاؤ وہ کہنے لگی ہرگز نہیں مجھے ایمان کا وہ مزہ مل گیا کہ میں اب واپس نہیں آ سکتی نے کہا میرے پاس تیرا علاج ہے میں تیرا علاج کرتا ہوں کون سا علاج اس نے کہا علاج یہ ہے کہ تیری دودھ پیتی چند ماہ کی بچی ہے میں اسے بلواتا ہوں چنانچہ اس نے کیا کیا اس خادمہ کے سینے سے کپڑے ہٹوا دیے اور بچی کو لا کر اس کے سینے پہ لٹا دیا معصوم بچی جب ماں کے سینے پہ لیٹی تو اس نے ماں کے پستانوں سے دودھ پینا شروع کر دیا اب سارا دربار دیکھ رہا ہے معصوم بچی ماں کے پستان سے لگی دودھ پی رہی ہے فرون کہنے لگا میں تیری بچی کو تیرے سینے کے اوپر دبا کروں گا یہ تڑپے گی اس کا خون تیرے سینے سے بہے گا ورنہ تو میری بات کو مان لے وہ کہنے لگی ہر گز نہیں ایمان اتنا قیمتی ہے میں یہ قربانی کر لوں گی لیکن خود ایمان سے ہٹ نہیں سکتی چنانچہ فرعون نے کیا کیا اس کی بیٹی کو قتل کرنے کا حکم دیا ایسے ظالم تھے ایک نے خنجر مارا کرتن کے اوپر اور دبا کر دیا گردن کو اس کے جسم سے جدا کر دیا نازک پھوس تھی بچی ماں کے سینے پہ تڑپنے لگی ماں کے سینے پہ خون کا فوارا چھوٹا سوچیے ماں پہ کیا گزری ہوگی دل آخر جب بچی ٹھنڈی ہو گئی تو وہ کہنے لگا بات مانتی ہو یا نہیں نہیں اس نے کہا مانتی کہنے لگا اچھا تمہارا اور علاج کرتا ہوں پھر آن نے بڑے بڑے پلوائے ہوئے تھے جس سے وہ دشمنوں کو سزائیں دیتا تھا اس نے کہا اس عورت کے ننگے بدن پر سب پچھو ڈال دیے جائیں چنانچہ بچھو ڈال دیے گئے اس کے جسم پر ہزاروں کی تعداد میں بچھو نے اس کے جسم کو بالکل جو ہے کور کر لیا اور کاٹنے لگے اس عورت کو اتنی تکلیف مچھلی کی طرح تڑپنے لگی اور اسی زہر کی وجہ سے اس بیچاری کی موت آ گئی وہ شہیدہ ہو گئی جب فرون نے دیکھا یہ بھی ٹھنڈی ہو چکی فرون گھر آیا اپنی بیوی کو ملی یہ کہنے لگا آسیہ تم نے دیکھا میں نے ایسی عورت کا کیا حشر کیا جس نے مت علیہ اسلام کے خدا پر ایمان لایا میں نے اس کو یوں مروایا اس کی بیٹی کو سینے سے لبا کروایا بی بی آفیہ خود بھی ایمان لا چکی تھی بی بی آفیہ کہنے لگی تو مردود ہے ظالم ہے تو نے ایک معصوم بچی کی جان لی اور ایک ماں کو تم نے ذبح کیا تو کتنا بدبخت انسان ہے فرعون کو اپنی بیوی آسیہ کے حسن و جمال کی وجہ سے بڑی محبت تھی آفیہ کو اللہ نے ہوروں جیسا حسن و جمال عطا کیا تھا فرعون نے پوری قوم میں سے چن کر جو اس وقت کی مس یونیورس تھی اس کے ساتھ نکاح کیا تھا تو بی بی آسیہ اتنی خوبصورت تھی ان کے اوپر یہ جان چھڑکتا تھا عاشق تھا ان کو بھی پتا تھا کہ اس کو کتنا تعلق ہے مگر ان کے دل میں اس کے بارے میں نفرت آ چکی تھی وہ کہنے لگی تو کتنا بد ہے کہ تو نے معصوم بچی کی جان لی پھر نے جب یہ سنا کہنے لگا آسیا کیا تم مجھے خدا نہیں مانتی وہ کہنے لگی تجھے ہرگز نہیں مانتی میں تو علیہ السلام کے پروردگار پر ایمان لا چکی ہوں جب اس نے یہ سنا اس کا دماغ ابلنے لگا کہنے لگا اچھا پھر دیکھ میں تیرا کیا حشر کرتا ہوں وہ کہنے لگی فقدما انتخاب جو تو کر سکتا ہے تو کر لے میں بھی اب پیچھے ہر نہیں ہٹوں گی پھر آن واپس لوٹ کے دربار میں آیا اور دربار میں آ کر اس نے حکم دیا میری ملکہ کو دربار میں لایا جائے چنانچہ اس کو ہتکڑیاں لگا کر دربار میں لایا گیا دربار کے لوگ حیران تھے جس عورت کے حکم کا اشارہ دیکھنے کے لیے سینکڑوں خادمات محل میں ہوتی تھی جس کے کے اشارے کو ہر وقت پورا کر دیا جاتا تھا آج وہ ملزمہ بن کر دربار میں پیش ہو رہی ہے پھر کے حکم پر وہ سامنے لائی گئی جو جو درباری لوگ تھے وہ تو عزت کی وجہ سے اس کے چہرے کو دیکھتے نہیں تھے آج یہ سب کے سامنے ملزمہ بن کر کھڑی ہے فرون نے کہا آسیہ تم میری بیوی ہو میں تم سے محبت کرتا ہوں اس محبت کی لاج رکھ لو تم مجھ پر ایمان لے آؤ وہ کہنے لگی ہر نہیں فرون کو اور غصہ آیا کہنے لگا میں تمہیں سب کے سامنے رسوا کر دوں گا کہنے لگی جو تو چاہتا ہے کر لے میں بھی پیچھے نہیں اٹھوں گی کو اتنا غصہ آیا کہنے لگا اس کے جسم سے یہ پوشاک اتار دو اس کو سب کے سامنے ننگا کر دو اب سوچئے کسی مرد کو کہہ دیا جائے تجھے سب کے سامنے ننگا کر دیں گے اس کا جی چاہتا ہے زمین پھٹ جائے میں اندر اتر جاؤں عورت تو پھر حیا والی ہوتی ہے وہ تو حیا کی پتلی ہوتی ہے اس کے تو اندر حیا کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے اب عورت کو کہا جا رہا ہے سارے درباریوں کے سامنے تجھے بے لباس کر دیں گے مگر ایمان ایک طرف تھا ایمان کی قیمت زیادہ ہوتی ہے بی بی آسیہ نے کہا میں ہر کس پیچھے نہیں ہٹوں گی چنانچہ اس کے سر سے کپڑے اتار لیے گئے جسم سے کپڑے اتار لیے گئے بالکل بے لباس برہن حالت میں یہ کھڑی ہے سارے درباریوں کی نظر اس کے جسم سے پڑ رہی ہے فرعون نے کہا دیکھ میں نے تجھے کیسا رسوا کیا اب بھی اگر نہیں مانتی تو میں تجھے اس سے زیادہ عذاب دوں گا وہ کہنے لگی اب تو میں نے فیصلہ کر لیا جو تو چاہتا ہے کر لے میں بھی پیچھے نہیں ہٹوں گی فرعون نے کہا اچھا اس کو بھی چمیخا کر دیا جائے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے اندر کیلیں گاڑی جائیں اور زمین کے اوپر لٹا کر وہ کیلیں زمین کے اندر گاڑ دی جائیں مگر فرعون نے کہا ایسی طرح اس کو لٹانا اس کی آنکھوں کے سامنے میرا محل رہے اور اس کو پتا چلے میں نے محل کی زندگی کو ٹھوکر کر لگائی اور یہ نعمت مجھ سے چن گئی چنانچہ فرعون کے کہنے پر بی بی آسیہ کو اس طرح لٹایا گیا کہ اس کے چہرے کے سامنے محل تھا اس کو یہ احساس رہے اس محل سے مجھے نکال دیا گیا میں اس محل سے محروم ہو گئی اور اس کے ہاتھ پاؤں کو میکیں لگا دی گئی چنانچہ فرون نے کہا کیا اب تو مانتی ہے اب بھی میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں انہوں نے کہا ہر نہیں چنانچہ فرون نے حکم دیا لوگوں کو کہ آؤ اور اس کے جسم سے اس کی کھال کو زندہ حالت میں اتار دو چنانچہ لوگ استرے اور چاقو تیز ہاف قسم کے بنے ہوئے تھے وہ لے کر آئے بڑے بڑے شارٹ ایجز تھے اور انہوں نے زندہ حالت میں بی بی آسیا کی کھاد اتارنی شروع کر دی اب ذرا سوچئے تو صحیح کہ زندہ حالت میں بھی نہیں دیا گیا اس کی کھاد اتاری جا رہی ہو تو جسم کو کتنی تکلیف ہوتی ہے بی بی آسیا ننگی حالت میں لیتی ہیں سامنے محل ہے کھاد اتر رہی ہے لیکن ایمان بڑی قیمتی چیز ہے ان کی توجہ اللہ کی طرف ہے جب جسم سے کھاد اتاری گئی عجیب بات کتابوں میں یہ لکھی گئی سارے جسم سے کھاد اتار دی گئی لیکن ابھی ان کی جان میں جان باقی تھی ابھی موت نہیں آئی ان کا جسم کے اوپر اب جب کھاد اتر جائے تو ہوا بھی لگے تو زخم کو تکلیف ہوتی ہے یہ بھی تڑپ رہی تھی سامنے محل تھا پھر نے کہا اب آخری موقع ہے اگر تم بھی نہیں مانتی میں تمہارے زخموں پہ مرچیں ڈلوا دوں گا تمہیں اور تکلیف ہوگی چنانچہ انہوں نے کہا میں ہر کے پیچھے نہیں ہٹوں گی چنانچہ فرعون نے اشارہ کیا ان کے پورے جسم پر جہاں کھال اتر چکی تھی مرچوں کو چھڑک دیا گیا یہ درد کی وجہ سے مچھلی کی طرح تڑپنے لگ گئی اس وقت ان کی نظر محل پر پڑی کہ یہ وہ محل ہے جہاں سے مجھے اس نے نکالا اس نے اپنے رب سے دعا کی قرآن نے اس دعا کو نقل فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مریم اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسیہ جو تھی جو فرعون کی بیوی تھی اس نے اپنے رب سے یہ دعا کی رب ابن لی کا بھائی تن جنا اے اللہ مجھے اس محل سے نکال چکا اور کہتا ہے تم محروم ہو گئی اللہ مجھے محل نہیں چاہیے رب ربی میں جنا اللہ مجھے اپنے پاس جنت میں گھر عطا کر دیجیے سوچیے عورت جب گھر اللہ سے مانگتی ہے سب سے پہلی چیز اس کو گھر چاہیے وہ گھر مانگتی ہے سر چھپانے کی جگہ مل جائے چاہتے نے یہی دعا مانگی رب نے لی اند کا بہ سن فل چن اللہ جنت میں اپنے پڑوس میں کوئی مکان عطا کر دیجیے رب نے لی اند کا بہسن فل جنا ونجنی من وعمله نوا من القوم الظالمین چنانچہ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور پھر آخر انہوں نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی اب ذرا اگلی بات سن لیجیے ان دونوں عورتوں نے ایمان کی خاطر قربانی دی اور اللہ سے جو مانگا ان کو ملا لیکن اللہ نے ان کی امیدوں سے بڑھ کر دیا چنانچہ حدیث پاس میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس خادمہ کی اتنی قدردانی فرمائی نبی علیہ السلام جب میراج لیے تشریف لے جانے لگے تو راستے میں تھے کہ ایک جگہ پر ان کو بہت زیادہ خوشبو آئی پوچھا جبرائیل یہ خوشبو کیسی ہے جبریل علیہ السلام نے ارد کیا اے اللہ کے نبی یہاں پر اس خادمہ کی قبر ہے جو فرعون کی بیٹیوں کے بال بنایا کرتی تھی اور وہ شہید ہو گئی تھی اس کی قبر سے ایسی خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں اے اللہ کے نبی آپ بھی محسوس کر رہے ہیں سوچئے تو صحیح جس نے اللہ کے نام پر جان دی اللہ نے قبر کو جنت کا ایسا باغ بنایا قبر سے خوشبوئیں اٹھ رہی اللہ کے محبوب نے وہ خوشبوئیں محسوس کر لی اور دوسری روایت میں آتا ہے جب خدیجت القبرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کی وفات کا وقت قریب آیا انہوں نے نبی علیہ السلاط اسلام کے سامنے ظاہر کیا میری حالت اب غیر ہو رہی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ آپ جنت میں جاؤ گی تو وہاں جا کر میری بیویوں کو سلام دے دینا خدیجت القبرا بڑی حیران ہوئی عرض کرتی ہیں اے اللہ کے نبی دنیا میں تو آپ کی پہلی بیوی میں ہوں آپ کی جنت میں کون سی بیویاں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدیجہ اللہ رب العزت نے بی بی مریم کو اور بی بی آسیہ کو جنت میں میری بیویاں بنا دیا تم جاؤ گی تو ان کو میرے سلام کہہ دینا اب اللہ کی قدر تانی دیکھیے بی بی آپ نے یعنی اللہ سے گھر مانگا تھا اللہ تو کتنا قریب ہے کتنا مہربان ہے اس بندی کی قربانی کو قبول کر لیا اور گھر والا آپ نے اپنی خوشی سے عطا فرما دیا بی بی تو نے کتنا نفع کا سودا کیا فرعون کی بیوی تھی اللہ نے اس ظالم سے بچا لیا اس بدبخت سے تجھے بچا لیا اور سید القونین کی تجھے بیوی بنا دیا تو عورت نے تو گھر اللہ سے گھر مانگا تھا اللہ نے اپنی خوشی سے گھر والا بھی عطا کر دیا تو بالکل اسی طرح آپ بھی اللہ سے گھر مانگیں گی اور اللہ گھر عطا فرمائیں گے اور اس دعا کی برکت سے اللہ آپ کے خامن کی بھی بخشش کر دیں گے تاکہ آپ کو اپنا گھر والا بھی مل جائے آپ کے بچوں کی بھی بخشش کر دیں گے تاکہ آپ بچوں کے ساتھ رہیں ماں باپ کی بھی بخشش کر دیں گے بہن بھائیوں کی بھی بخشش کر دیں گے جب ان سب کی بخشش ہوگی اور آپ جنت میں اپنے گھر میں ہوں گی سوچیں پھر اس زندگی کا آپ کو کتنا مزہ آئے آئے گا پھر اللہ رب العزت کا دیدار ہوا کرے گا اللہ کی دعوتیں ہوا کریں گی سبحان اللہ اللہ تعالی ہمیں اپنی پسندیدہ جگہ جنت عطا فرما دے جہنم سے ہمیں محفوظ فرما دے لہذا گزارش ہے آج کی اس محفل میں جتنی بھی مستورات آئی ہیں جوان ہیں بوڑھی ہیں جس عمر کے بھی حصے میں ہیں وہ سب اس کاغذ کو جس پر کبیرہ گناہ کی فہرست بنا دی گئی اس کو لے کر تنہائیوں میں بیٹھے ہم کون کون سے گنا کرتی ہیں اور اللہ سے ایک ایک گنا کی معافی مانگے اور اپنے رب کو منا لیں اور اس بخش کے وقت میں اپنی بخش مانگ لیں تاکہ یہ رمضان ہماری بخش کا سبب بن جائے جہنم سے بچنے کا سبب بن جائے اور اللہ کے جو ہے پسندیدہ جگہ جنت میں اللہ رب العزت ہمارے لیے مکان کی الاٹمنٹ فرما دے تاکہ ہم اپنے دوست احباب رشتے داروں کے ساتھ خوشیوں بھری زندگی وہاں گزارے ان الحمد للہ رب العالمی تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجیے آنکھوں کو بند کر لیجیے سر کو جھکا لیجیے دنیا اور جو کوئی دنیا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 وپلتوں میں بس یوں ہی زندگی گزاری رہا میں دن رات غفلتوں میں ابس یوں ہی زندگی گزاری کیا نہ کچھ کام آخرت کا کٹی گناہوں میں عمر ساری رہا میں دن رات غفلتوں میں ابس یوں ہی زندگی گزاری کیا نہ کچھ کام آخرت کا کٹی گناہوں میں عمر ساری بہت دنوں میں نے سرکشی کی مگر ہے اب سخت شرم ساری میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا میں توبہ کرتا ہوں میرے باری رہا میں دن رات غفلتوں میں اب یوں ہی زندگی گزاری کیا نہ کچھ کام آخرت کا کتی عمر ساری بہت دنوں میں نے سرکشی کی مگر ہے اب سخت شرم ساری میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا میں تو بکرتا ہوں میرے باری میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا میں تو بکرتا ہوں میرے باری رہا میں دن رات غفلتوں میں ابس یوں ہی زندگی گزاری کیا نہ کچھ کام آخرت کا کٹی گناہوں میں عمر ساری بہت دنوں میں نے سرکشی کی مگر ہے اب سخت شرم ساری میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا میں تو بکرتا ہوں میرے باری ہر دم کروں گا اے میرے باری الله الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله دعا कीजिए سبحان ربي العلى الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين